السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے سمجھدار ہم آتن گوشت ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار خیالی کہانی اور خیالی کہانی کون سی ہوتی ہے سنیں گے تو جانیں گے کہانی کا عنوان ہے عجیب لڑکی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے نایاب بہت پیاری مگر تھوڑی سی عجیب لڑکی تھی وہ اپنے کھلونوں کا بہت خیال کرتی تھی خاص طور پر اپنی گڑیا کا مگر خدا کی پناہ اسے اپنی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا اپنی کتابوں میں سے صفحے نکالنا اور پھر انہیں پرزہ پرزہ کر کے اپنے کمرے کے صحن میں گرانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں تنہا ہوتی اپنی کتابوں کی الماری سے کسی تصویر والی کتاب کا انتخاب کرتی فرش پر بیٹھ کر اس کتاب میں سے سب سے بہترین تصویر چنتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی نایاب کی امی اس کی اس عادت سے بہت ہی تنگ تھیں انہوں نے نایاب کو کئی دفعہ پرانے اخبار دیے کہ وہ بیٹھ کر انہیں پھاڑتی رہے مگر کتابوں کو پھاڑنے سے جو تسلی ہوتی تھی وہ اخباروں کو پھاڑنے میں کہاں پھر ایک دن ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا نایاب گھر کی اوپری منزل پر واقع اپنے کمرے میں اکیلی تھی کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور شام ہو چکی تھی نایاب بھسب عادت اپنی کتابوں کی الماری کے پاس گئی اس میں سے اپنی سب سے خوبصورت اور بڑے سائز کی نظموں والی کتاب نکالی حالانکہ اس کی امی نے اسے اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کر رکھا تھا بڑے دنوں سے نایاب کے ہاتھ میں گویا کھجلی ہو رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس نظموں والی کتاب کی تصویروں میں موجود کرداروں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور انہیں فرش پر گرائے نایاب نے اس کتاب کو اٹھایا اور کھولا تو پہلے صفحے پر ایک بوڑھی عمر کی عورت اپنا جوتا دیکھ رہی تھی جو اس کے پاس زمین پر پڑا تھا جیسے ہی اس نے چاہا کہ تصویر والے جوتے کے دو ٹکڑے کر دے اس کی طبیعت بھاری سی ہو گئی اس کی آنکھیں جیسے نیند سے بوجھل ہو گئیں نایاب نے بار بار اپنی آنکھیں جھپکیں لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے اسے لگا جیسے تصویر والی عورت کا جوتا تصویر سے باہر نکل آیا ہے اور وہ سائز میں بڑا ہوتا جا رہا ہے تصویر والی عورت بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے نایاب آپ کو اس کا منہ کھلتا اور بند ہوتا صاف دکھائی دے رہا تھا لگتا تھا کہ وہ کچھ بڑبڑا رہی ہے نایاب آپ کو اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی وہ اپنے بچوں کو بلا کر کہہ رہی تھی شرارتوں سے باز آ جاؤ میں نے تمہارے بستر بچھا دیے ہیں آ کر لیٹ جاؤ اسی اسنا میں جوتا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس نے نایاب کا آدھا کمرہ گھیر لیا تھا نایاب نے کچھ بچوں کو جوتے کے گرد دوڑتے دیکھا وہ ہنس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے ان کو متوجہ کرنے کے لیے عورت نے تالی بجائی اور زور سے بولی فوراً ادھر آؤ اتنی دیر میں تین بچے دوڑتے ہوئے نایاب کے پاس پہنچ گئے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے وہ حیرت سے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یہ کیسی عجیب و غریب لڑکی ہے ایسا لگتا ہے گویا اخبار کے کاغذ سے بنی ہو نایاب نے فوراً اپنا آپ دیکھا تو ششدہ رہ گئی اسے بھی واقعی خود کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی وہ بہت ہی باریک ہو گئی تھی اتنی باریک جتنا اخبار کا کاغذ وہ بالکل ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی تصویر کسی کتاب سے نکالی گئی ہو بچے ماں کو پکارنے لگے کہ وہ آ کے دیکھے کیسی عجیب لڑکی ہے جو کاغذ سے بنی ہے عورت اپنے جوتے نما گھر سے نکلی اور جلدی سے نایاب کی طرف لپکی اس نے نایاب کے قریب پہنچ کر اسے حیرت سے گھورا اور گویا پہچان کر بولی ارے یہ تو وہی شرارتی لڑکی ہے جس کے متعلق ہر جگہ مشہور ہے کہ وہ اپنی بہترین کتابوں میں سے ساری خوبصورت تصویریں نکال کر پھاڑ دیتی ہے اسے کیے کی سزا ملی ہے یہ خود ہی کاغذ کی بن گئی ہے بچے چلائے تو پھر اسے بھی اسی طرح پھاڑنا چاہیے جس طرح تصویروں کو پھاڑتی تھی اسے تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے اگر واقعی کاغذ سے بنی ہے نایاب ان کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئی اور انہیں روکنے لگی کہ اسے ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسے تکلیف ہوگی ایک چھوٹے بچے نے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آزمانے میں کیا حرج ہے تم ہمیشہ کتابوں میں چھپے کرداروں کو پھاڑتی رہی ہو اب تمہاری باری ہے نایاب نے اس سے ہاتھ جھٹک کر چھڑوایا اور دھمکی دی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں شور مچا کر اپنی امی جان کو بلا لوں گی <laughs> لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے یہاں صرف ان کی ماں ہے اگر تم نے شور مچایا تو سزا کے طور پر وہ تمہیں زبردستی بستر میں گھسیڑ دیں گی اور اٹھنے نہیں دیں گی بچوں نے اس کی دھمکی نظر انداز کرتے ہوئے کہا نایاب نے کہا میں تو کاغذ کی بنی ہوئی ہی نہیں ہوں اگر میں اس وقت کاغذ کی بنی ہوئی لگ بھی رہی ہوں تو میں نے دوبارہ ٹھیک ہو جانا ہے اور اگر تم نے میرا بازو علیحدہ کر دیا تو میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گی مہربانی فرما کر مجھے نقصان نہ پہنچانا نایاب نے بچوں کی منت کرتے ہوئے کہا <laughs> لیکن تم ہمیشہ یہ کام خود کرتی رہی ہو ہمیں کیوں منع کر رہی ہو بچوں نے ڈٹائی سے کہا تو نایاب نے کہا کہ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے وہ اس غلطی کو اب کبھی نہیں دہرائے گی لیکن اتنی دیر میں ایک بڑا بچہ خاموشی سے نایاب کے پیچھے گیا اور اس کی فراک پھاڑ دی ایسی آواز آئی جیسے کوئی اخبار پھٹا ہو بیچاری نایاب کی چیخ نکل گئی اوہ شرارتی برے لڑکے تم نے میرا اتنا خوبصورت فراک پھاڑ دیا ہے نایاب کی سسکیاں نکل رہی تھیں وہ آگے بڑھی اور اس نے بڑے بچے کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا وہ درد سے چلایا اس نے تھپڑ کے جواب میں نایاب کو ایک مکہ رسید کر دیا وہ رونے لگی تو دوسرے بچے چلانے لگے اور جوتے والے گھر سے نکلی تو اب غصے سے اس کا منہ بنا ہوا تھا اس نے بچوں کو باری باری پکڑا اور جوتے والے گھر میں دکھیلنے لگی اب تمہیں سالن میں گوشت کی بجائے صرف شوربہ ملے گا پھر تمہاری پٹائی کروں گی اور تمہیں بستر میں ہی لیٹنا ہوگا وہ بڑبڑائی اف یہ لڑائی مجھے تو تمہاری حرکتوں پر سخت شرمندگی ہے اس نے نایاب کو بھی پکڑا لیکن نایاب کسی صورت بھی جوتے والے گھر میں قیدی نہیں بننا چاہتی تھی وہ بھاگ کھڑی ہوئی عورت نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ میں نایاب کے فراک کا ایک کونا آ گیا عورت نے نایاب کو بھی جوتے والے گھر میں دوسرے بچوں کی طرح دھکیل دیا نایاب نے بھاگنے کے لیے گھر کا جائزہ لیا لیکن عورت نے جوتے والے گھر کا دروازہ بند کر دیا اتنے میں نایاب کو ایک اور دروازہ دکھائی دیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی عورت پکارتی رہ گئی مگر نایاب اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی نایاب جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگی تو اچانک کسی سے اس کی ٹکر ہوگی کیا ہوا نایا آپ بیٹا کیوں گھبرائی ہوئی ہو وہ اس کی امی جان تھیں جو اسے گھبرائے ہوئے دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھیں اس نے ہڑبڑا کر دیکھا تو بالکل پہلے جیسی ہو چکی تھی اس جگہ اندھیرا تھا اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے اس نے امی کو کہا کہ وہ دیکھیں کہیں وہ کاغذ سے تو نہیں بنی ہوئی اس نے امی کہا زور سے پکڑ لیا تم خواب تو نہیں دیکھ رہی تھیں نایاب کی ماں اس کا ہاتھ تھامی سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اس کے کمرے میں آ گئی بتی کو روشن کیا اور اسے کہنے لگیں کہ وہ بالکل گوشت پوست کی بنی انسان ہے کاغذ کی نہیں تب نایاب نے اطمینان کا سانس لیا لیکن پھر امی جان سخت ناراض ہونے لگیں کیونکہ نایاب کا خوبصورت فراک دو جگہ سے پھٹا ہوا تھا ان کے پوچھنے پر نایاب نے انہیں بتایا کہ ایک لڑکے اور اس کی ماں نے اسے پھاڑا ہے مگر ظاہر ہے امی جان اس کے کہے کا یقین نہیں کر سکتی تھیں انہوں نے اس کی سخت سرزنش کی تم بری بچی ہو تم نے کاغذی تصویروں کے علاوہ کپڑے پھاڑنے بھی شروع کر دیے ہیں مجھے تمہیں سزا دینی ہوگی میں تم سے سخت ناراض ہوں نایاب رونے لگی اور امی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کتابیں نہیں پھاڑے گی امی میرا یقین کیجیے اور نایاب نے پھر کبھی بھی کتاب نہیں پھاڑی اسے اپنا فراک خود سینا پڑا اور اب جب بھی وہ امی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نظموں والی کتاب پڑھتی ہے تو ہمیشہ عورت اور جوتے والا صفحہ پلٹ دیتی ہے اس حرکت سے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ کہانی ختم پیسہ ہضم اللہ حافظ